زور زور زور سے آٹھ حجا کو مینا میں عرفات میں وقوف کرنا جی ہاں بیٹھی یہ تو اصل میں ایک حج کا رکن ہے اور ہمارے امام اعظم ابو اللہ کا نزیر غروب آفتاب تک وقوف کرے غروب آفتاب سے پہلے نکل گیا تو رکن تو ادا ہو جائے گا رکن تو اس میں ادا ہو جائے گا کوئی آدمی عرفات جا کر صرف اندر گھس کے باہر چلا جائے تب بھی وقوف ہو جائے گا لیکن سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا یہ واجب ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی نکل گیا وقوف تو ہو گیا مگر اس پہ دم واجب ہو گیا نہیں آٹھ کا نہیں عرفات کا نا بھائی عرفات کو تو نو کو جاتا ہے نا آدمی تو آٹھ کو کے لیے جا رہا ہے وہ ابھی چلے جائیں پھر آپ الٹا سوال کیوں کر رہے ہو بھائی جو جو عادت نہیں ہے اس کا سوال کیوں کر رہے ہیں آپ جو مروزی جی نہیں ہے آرٹ کو جا کر کے وہاں آپ کریں گے کیا یا زمین ناپنے جا رہے ہیں ڈیمارکیشن کرنے جا رہے ہیں پلاٹ ناپنے جا رہے ہیں کیا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ صحیح منظر وہاں کا نظر نہیں آتا تو دو ایک دن پہلے خالی گھومنے چلے جاتے ہیں اس میں کوئی حکم نہیں ہے جب بھی جائیں لیکن بات تو اصل عرفات کی اس دن کی ہے جو نوی ضلع تو اس میں جب جائیں تو غروب آفتاب تک ٹھہرنا واجب ہے اگر اس سے ایک منٹ پہلے بھی عرفات سے آپ نکل گئے تو وقوف آپ کا صحیح نہیں ہوگا وقوف تو ہو گیا مگر دم لازم ہوگا ٹھیک ہے نا ویسے تو آپ جب چاہیں گھوم کے آ جائیے کوئی عرض نہیں میں